لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور تب ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے آیات سڑسٹھ اڑسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتحاد کرتے تو ہم انہیں جنت جیسی نعمت دیتے اور دنیا میں دین اسلام پر ثبات عطا کرتے